یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں